سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے فجزا اہو جہنم کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا یدعون مع اللہ آخر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں قتل کیا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو چونسٹھ